عفو عافیت اور معافات کا معنی تین لفظ یاد کریں عفو عافیت اور معافات عفو کہتے ہیں معافی کو حکومتیں جب کسی مجرم کو عام معافی دیتی ہیں تو اس کے سارے جرائم کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے ساری سزائیں سارے مقدمات ختم اندازہ لگائیں کہ اللہ جل شانہ رحیم و کریم کی معافی کس شان کی ہوگی عافیت کہتے ہیں سلامتی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کے دفاع اور ان کی خاص توجہ اور مدد کو دنیا و آخرت میں عافیت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر خیر مل جائے اور ہر شر سے حفاظت ہو جائے اور معافات کہتے ہیں اس بات کو کہ ہم مخلوق کے شر سے بچ جائیں اور مخلوق ہمارے شر سے بچ جائے ہم لوگوں کے محتاج نہ رہیں اور لوگ ہمارے محتاج نہ ہوں ہم لوگوں کو معاف کر دیں اور لوگ ہمیں معاف کر دیں کہ قیامت کے دن پکڑ نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آف معافات اور عافیت کی دعا کا بڑا اہتمام فرماتے اور اسے سب سے افضل دعا قرار دیتے تھے